آپ بڑے خوش نصیب ہیں میں یہ جو شیر پیش کر رہا ہوں کیونکہ آج رات معراج کی رات ہے آج جو رات آ رہی ہے ابھی تھوڑی دیر کے بعد یہاں چھبیس رجب ہے نا درتاج آج میں کی رات ہے اور معراج کے حوالے سے یہ شیر پیش کر رہا ہوں انجم نیادی لکھتے ہیں معراج کی شب معراج کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا بلند آباد سے کہنا سبحان اللہ اب تو مسجد میں تھوڑی سی جگہ ہے باقی ساری بھر گئی ہے الحمد للہ تو گون جانی چاہیے سبحان اللہ کی ماشاء اللہ میں کہا کرتا ہوں پاکستان میں بھی اور جس ملک میں بھی جاتا ہوں جو بلند آباد سے سبحان اللہ کہتا ہے انشاءاللہ اسی سال اللہ اس کو مدینہ بلا لیتا ہے جو آہستہ آہستہ کہتا دس سال کے بعد اس کی باری آتی ہے بلند آباد سے کہتے ہیں ماشاء اللہ کی شب جب اللہ نے محبوب اپنے کو بلوایا محبوب اپنے کو بلوایا سوچو تو صحیح ان دونوں کی سوچو تو صحیح ان کی گفتار کا عالم کیا ہوگا سوچو تو صحیح ان دونوں کی گفتار کا عالم کیا ہوگا اولہ ہم محمد اللہ سیدنا و مولانا مدن جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی جس وقت حلیمہ کی گودی انوار خدا سے روشن تھی انوار خدا سے روشن تھی اس وقت حلیمہ دیکھو اس وقت حلیمہ کے دیکھو گھر بار کا عالم کیا ہوگا اللہ علیہ اللہ ومولانا محمد دن اللہ سید ن مولا محمد جھوم جھوم کے پڑھیے اللہم صلی سلے اللہ سید ن مولا میں دل بو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو بو بکر و عمر عثمان و علی صاحب توجہ کرنا توجہ کرنا ابو بکر و عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا آہا صلی اللہ سیدنا و مولانا بو بکر عمر بلند آباد سے بو بکر عمر عثمان و علی اور سارے صحابہ دو زانو اور سارے صحابہ دو زانوں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں جب بیٹھتے ہوں گے مجلس میں دربار کا عالم کیا ہوگا اللہ ومولانا محمد ہوم ومولا محمد مولا محمد سید ن مولا خوبصورت بات کی حضرت مفتی صاحب میں آپ کی نظر کرتا ہوں کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی بلند آواز سے سبحان اللہ کھائی ہے قسم خود قرآن اصحاب کے دوڑتے گھوڑوں کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی یہ ہے ان کے غلاموں کی سردار کا عالم کیا ہوگا اللہ ہم محمد اللہ صلی نا و مولانا محمد اللہ علی سیدنا و مولانا اگر آپ کی اجازت ایک پنجابی میں شیر سنا دیتا ہوں کچھ پنجاب کے لوگ بھی بیٹھے ہوں گے کہیں کے نظر آتے ہیں مجھے تھوڑے تھوڑے کہیں کہیں حجر کسے نے سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے تیرے اندر کہڑی خوبی تین ہر کوئی چومن والا سلہ خوبی تین ہر کوئی چومن والا ہے حجر اصو نے موڑ جواب دیری شان کیوں ای مینو ساری دنیا تا چم دی مینو ساری دنیا تا چم دی مینو چم گیا کملی والا اے میں ایسے ہی گبرا رہا تھا کہ آپ پنجابی نہیں سمجھتے آپ تو ماشاء اللہ سمجھاتے خوب سمجھتے ہیں بلند آباد سے کہنا سبحان اللہ ہاں جی ماشاء اللہ ایک اور خوبصورت ربائی مل کے پڑھیں اللہ سیدنا و محمد اللہ سیدنا و مولا بہت خوبصورت ربائی ہے اگر آپ انوارس میں سبحان اللہ کہیں تو ایسے نہیں جتنی خوبصورت ربائی میں پیش کر رہا ہوں پنجابی میں اتنی بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ صاحب و توجہ کرنا کس سے پوچھے آ شہد دی مکھی تو دس کہڑا عمل تو کرنی ہے کسے پوچھیا شہد دی مکھی تو دس کیڑا عمل تو کرنی ہے تیرا شہد تیرا شہد اے مٹھا شفا والا اے مٹھا سا کتھوں بھرنی ہے تیرا شہد اے مٹھا شفا والا اے مٹھا سا کتوں بھرنی گل سن مکھی نے جواب دتا تے سن جیڑا عمل میں کرنی آ کیڑا عمل سن جیڑا عمل میں کرنی آ بس ارشد آجز ہر ویلے بس ارشد آجز ہر ویلے میں درود نبی تے پڑھنی اللہ ہم صلی علی سیدنا مولانا محمد اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمدوں باریک وسلم سلو علیہ